سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ دوسری راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دوسرے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کر حدیث نمبر ستائیس سو مسند احمد